مفتی صاحب ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ادھر امریکہ میں کہ کوئی وہاں بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس میں جماعت میں اور وہ میرے پیر کے اوپر پیر رکھے چلے جا رہا تھا اور میں سکیرتا تھا تو وہ پھر اور لے آتا تھا میرے اوپر پھر میں کچھ تو اور میرے پیر کے اوپر رکھ دیتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نماز پڑھ لو میں پیچھے چلا جاتا ہوں تو اس نے مطلب پیر ایسا رکھ رہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی تو جب میں میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نماز پڑھ لو پیچھے چلا جاتا ہوں تو اس نے مجھے جواب دیا brother you don't know how to pay تو میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا باہر میں پیچھے جماعت میں چلا گیا لیکن بعد میں میں نے اس کی پیک کیئر کری تو ایسے موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کہتا اس کو کیا کرتا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورتوں کو جماعت کرنے کی اجازت ہے تو کیا عورت پیش امام خود بل دے سکتی ہے جمعہ کا اپنی جماعت کے لیے اور اگر دے سکتی ہے تو اس کو دینا چاہیے یا نہیں شکریہ بہت بہت شبلی بھائی ماشاء اللہ آپ ایک کی بجائے دو کی بجائے دس سوال کریں آپ کو پتا نہیں جب آپ نہیں آتے تو ہمیں کتنی یعنی آپ کا انتظار رہتا ہے تکلیف ہوتی ہے آپ نہیں آتے تو مسئلہ یہ ہے جو آپ نے کیا اب وہاں اور کیا کر سکتے تھے کہ ان آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہی نہیں چاہیے صاف قطع ہو جاتی ہے جہاں یہ شخص کھڑا ہو وہاں صاف قطع ہو جاتی ہے اور صاف قطع کرنا ناجائز ہے ان لوگوں سے پرہیز ہی بہتر ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت خطبہ نہیں دے سکتی عورت میں فرض ہی نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہے تو وہ خطبہ کیسے دے گی جماعت جمعے کی نہیں کرا سکتی لہذا اور جماعت کرائے تو عورت جو ہے وہ اور کی صف میں کھڑی ہو آگے مردوں کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی تو اس لیے خطبہ نہیں عورت دے سکتی اذان نہیں دے سکتی اور مردوں کی نماز نہیں پڑھا سکتی عورتوں پر چونکہ جمعہ فرض ہی نہیں ہے لہذا جمعہ مردوں پر فرض ہے تو فرض کی جماعت بھی وہ نہیں کرا سکتی جی لائن بھائی ہیں line underscore three five three جی جناب ہے مفتی صاحب